بابا ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک جنتی دروازہ ہے جی،, جی تو سوال یہ آیا تھا کہ اگر وہ جنتی دروازے سے گزر جائے تو کیا اب وہ نماز وغیرہ نہ پڑے اور مطلب وہ نکل گیا حدیث سے پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو کیا آپ نماز روزے معاف ہو گئے اس کو بلکہ لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اس میں الفاظ میں سراہت نہیں ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا جنت میں داخل ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہے نا تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے پھر یوں ہی نمازیں اور دیگر اعمال بھی کرنے ہی کرنے تو یہ تو حدیث ہے اس میں تو کوئی انکار بھی نہیں کرے گا ایسی اعلیٰ درجے کی روایت پھر بہت ساری روایتیں ملیں گی کہ فلاں نماز پڑھ لی تو جنت ہو گیا فلاں عمل کر لیا تو جنت ملے گی فلاں ورد پڑا تو جنت ملے گی سو کئی حدیث ہیں تو ان کی پھر شروعات بھی ہوتی ہے تو مقصد یہ کہ اول تو ان نمل اعمال بالخواتین یہ بھی حدیث سے پاک ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اعمال کام آنے کے ہیں ورنہ تو کام ہی نہیں آئیں گے تو اب یہ بہشتی دروازہ یہ چونکہ بزرگوں کی طرف سے منسوب ہے اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے کہ اس سے گزر جائے وہ جنتی ہے تو جو صحیح اعتقاد کے ساتھ بزرگوں کے اس ارشاد پر آنکھیں بند کر کے ایک صحیح عقیدے کے ساتھ اگر داخل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اور یہ تو اللہ کی رحمت سے کئی حدیث ہیں کہ اللہ جسے چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اللہ چاہے تو اس کو بے حساب بخش دے خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور کوئی بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو اس کو کسی چھوٹے گناہ پر پکڑ کر عذاب دے دے تو وہ بے نیاز ہے تو اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے تو اب اگر کوئی جدتی دروازے میں گزر گیا اور بزرگوں کے اس ارشاد پر وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو بہت اچھی باتیں رکھنی چاہیے لیکن اس کو یہ کہ سارے عمل چھوڑنے نہیں ہیں یہ عمل بھی جاری رکھنے جو نماز روزے اور جو بھی مطلب ہے کہ اس مسلمان کو ایک زندگی گزارنی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے وہ کافر ہے اسلام سے ہی گیا تو آپ بتائیے انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی روزے رکھے جو بھی ان کی شریعتوں میں آکام تھے سب کیے یا نہیں کیے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا باعمل نہ کسی ماں نے جنا نہ جنے گی اس سے باعمل جبکہ جس کو جنت ملے گی انہی کے صدقے ملے گی ہم پر پانچ نماز فرض ہمارے آقا پر چھ نماز فرض جی ہاں تحجد بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی تحجد بھی پڑھتے تھے فرض اس کے علاوہ بھی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم بھی نمازیں پڑھتے رہے اور ان پر تو چھ نماز فرض نماز کسی کو معاف نہیں ہوئی تو اب یہ کہ جنتی دروازہ جو ہے اس میں گزر گیا تو بولو نماز معاف ہو گئی یہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا اس طرح کی باتیں یہ چھوڑتے رہتے ہیں ورنہ تو یہ کہ جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا یہ مطلب مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے حدیثوں میں یہ مضامین ہے تو اب کسی کو کھانا کھلا دو اب بولو چھٹے پڑے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کوئی بات تو نہیں شاید کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہوگا کسی کو تو کچھ بول دیتا ہوگا اسی منع والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں اللہ کے نیک مندوں نے جو واقعی نیک مندے اہل اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ جو بھی فرماتے ہیں ہماری آنکھیں اس پر بند ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ صلو علی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد